من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين جو کوئی اللہ اس کے فرشتوں اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ کافروں کا دشمن ہے